داخل ہو جاؤ اس میں پھر تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے